احمد علی رسوله رسول اما بعدو فاؤزو باللہ من الشیطان الرجیم ربش رحلی صدری و یسرلی عمری وحل من لسانی یفقہ کولی ربی یسر ولاۃ وسر وطم ممبل بالخیر آیت نمبر دو سو انتیس سے دو سو تینتیس صورت البقرہ آیت number two twenty nine two two thirty three صورت لفظی ترجمہ دیکھیں گے الطلاق طلاق مرتانی دو مرتبہ ہے فعم ساکم پھر روک لینا ہے بی اچھے طریقے سے او یا تسری ہن رخصت کرنا ہے بی احسان احسان کے ساتھ واہ اور لا نہیں یا ہلو حلال لکم تمہارے لیے ان کے تاخو لو تم مما اس سے جو آ تمو تم ہنہ جو دے چکے ہو تم ان کو شعی کچھ بھی اللہ مگر این عیخافا کہ وہ دونوں ڈریں اللہ یہ کہ نہیں یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے دونوں اس کو دوسرا پڑھ لیتے ہیں اللہ یقیمہ یہ کہ نہیں قائم رکھ سکیں گے دونوں حدود اللہ ہی اللہ کی حدوں کو فعن پھر اگر خف تم ڈرو تم اللہ یقیمہ یہ کہ نہ قائم رکھ سکیں گے دونوں حدود اللّہ اللہ کی حدوں کو فلا جناحا تو نہیں گناہ علیہما ہاں۔ ان دونوں پر فی مفتدت اس میں کہ بدلے میں دے عورت بھی ہی ساتھ اس کے تل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں فلا پسنا تعتدوها تعتدوها تم زیادتی کرو ان میں ومئی یت اور جو کوئی زیادتی کرے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے فَأُولَائِكَ تو پس یہی لوگ ہم الظالمون وہ ظالم ہیں فَإِن پھر اگر طلقہا طلاق دے اس کو فلا تحل لہو پس نہیں حلال ہوگی اس کے لیے بادو اس کے بعد حتی یہاں تک کہ تن نکاح کرے زوجن مرد سے گئی اس کے علاوہ فعین پھر اگر تلقہ تلاق دے دے اس کو فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ماں ان دونوں پر این یا تراجہ یہ کہ دونوں رجوع کر لیں ان زنا اگر وہ دونوں سمجھیں این یقیمہ یہ کہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو آپ کی ساؤنڈ میں مجھے حدود کا سمجھ آئی تھی تو تھوڑا سا اس کو پڑھنا مشکل لگتا ہے کہ ہاں پہ پیش پڑھیں گے آپ حدود اللہ اللہ کی حدوں کو وطل کا حدود اللہ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں یبینہا وہ بیان کر رہا ہے ان کو لی قومن اس قوم کے لیے یا علمون جو جانتی ہے یا جو جانتے ہیں و اذا اور جب طلقتم لق تم تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو فبلغنا پس وہ پہنچے اجلہن اپنی مدت کو سکو ہننا تو روک لو ان کو بھی اچھے طریقے سے او یا سر رحو ہن چھوڑ دو ان کو بیمعن معروف طریقے سے و اور لا نہیں تم سیکھوں تم روکو ہننا ان عورتوں کو درارن ضرر پہنچانے کے لیے لیتا تدو تاکہ زیادتی کرو و اور جو کوئی یفعل کرے گا ذالک یہ فقط تو تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا اپنی جان پر و اور لا نہیں تتخذو تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیتوں کو خزوً مذاق وذکرو اور یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو علیکم جو تم پر ہے وہ اور ماں جو انزلہ اس نے اتارا علیکم تم پر منل کتابی کتاب میں سے والحکمتی اور حکمت یا ادم وہ نصیحت کرتا ہے تم کو بہی اس کی وتق اللہ اور ڈرو اللہ سے والم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بکلی شعین ساتھ ہر چیز کے علیم واقف ہے یا ہر چیز سے واقف ہے وہ اضا اور جب تلق تم تلاق دو تم انسا عورتوں کو فبلغنا پس پہنچ جائیں وہ اجل ہن اپنی مدت کو فلا پسنا تادلو ہن روکو ان کو این یہ کہ ین کہنا وہ نکاح کر لیں ازوا جہنا اپنے شوہروں سے اذا جب ترا دو وہ راضی ہو جائیں نہ ہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق ذالک یہ یو عزو نصیحت کی جاتی ہے بہی اس کی من اس کو جو کانا ہو من کم تم میں سے یو منو ایمان رکھتا باللہ اللہ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر ذالکم یہ بات از لکم زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے و اطہر اور زیادہ صاف ستھری اور زیادہ صاف ستھری و اللہ اور اللہ تعالی یا جانتا ہے وانتم تم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے والوالدات اور مائیں یور دینا اور دودھ پلائیں اولاد ہن اپنے بچوں کو حولینی دو سال کاملینی میلینی پورے لیمن اس شخص کے لیے جو ارادہ جو ارادہ کرے این یتمہ یہ کہ پورا کرے اردات دودھ پلانے کی مدت کو و اور اللہ اوپر اللہ اوپر چلیں اکٹھا پڑھتے ہیں اس کو و اور مولود لہو اور اوپر بچہ ہے جس کا رزق ہننا ان کا رزق ہے وہ قسمت ہننا اور لباس ان عورتوں کا بالمعروف دستور کے مطابق لا تکلفو نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کسی جان کو اللہ مگر وس آہا اس کی وسعت کے مطابق لا تدار نہ نقصان پہنچایا جائے والدہ تن ماں کو بی ولدی ہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ اور نہ بچے والے کو بی ولدی ہی اس کے بچے کی وجہ سے و الوارثی اور وارثوں پر ہے اور وارثوں پر ہے مثل ذالکا مس لزالکا اسی کی طرح فین ارادو سوری سوری فین ارادہ پھر اگر وہ دونوں ارادہ کریں فسالن دودھ چھڑانے کا انترادم منہما ان دونوں کی رضامندی سے و تشاورن اور باہمی مشورے سے فلا جناح پس نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر و ان ارد تم ارادہ کرو تم ان کے کہ تستر دعو تم دودھ پلواؤ اولاد اپنے بچوں کو فلا جناح پس نہیں گناہ علیکم تم پر ازا جب سلم تم ادا کرو تم ما آتی تم جو تم نے دینے کا وعدہ کیا بالمعروف معروف طریقے سے وتک اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالی سے والم اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی بیما تعملون جو تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھ رہا ہے بس جی چلے تلاوت سنتے ہیں یہاں تک الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله ۖ فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا إن ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا ايات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ۖ ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس الا وسعها لا تضار والده بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير